السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفاء وسلاۃ وسلم علام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدت من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ سورت صورت عمران آیت نمبر ایک سو چوالیس سے لے کے آیت نمبر ایک سو انچاس تک پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان آیات میں بھی اللہ رب العزت غزوہ عہد کے متعلق ہی بیان فرما رہے ہیں سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف ایک رسول ہیں آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں دراصل غزوہ عہد میں جو وقتی شکست کے اسباب تھے ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں مسلمانوں کو جب یہ افواہ مسلمانوں کے کانوں میں پڑی تو کئی مسلمان ایسے تھے جو حوصلہ چھوڑ بیٹھے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے اس پر یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی اللہ فرماتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں جیسا کہ پہلے بھی آپ سے رسول گزر چکے اگر آپ وفات پا جائیں یا آپ شہید کر دیے جائیں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے جو بھی اسلام سے پھر جائے گا ایسا بندہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہاں جو شکریہ ادا کرے گا اللہ کا ہر حال میں ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جزا ضرور دیں گے حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عن اپنے گھر سے نکلے گھوڑے پر تشریف لائے اور گھوڑے سے اتر کر مسجد میں آگے لوگوں سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی بلکہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تب کی بات کر رہی ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے تھوڑا سا جھکے اور آپ کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کی قسم اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا جو موت آپ کے لیے لکھ دی گئی تھی وہ آپ پر وارد ہو چکی ہے احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدت جذبات میں وفات نبوی کا انکار کر رہے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی حکمت سے کام لیتے ہوئے ممبر رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی تلاوت کی یہی وما محمد اللہ رسول اسی آیت کی جب تلاوت کی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے متاثر ہوئے انہیں ایسے محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی ابھی اتری ہے تو اس آیا مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اپنے ڈٹے رہنا ہے پیچھے نہیں ہٹنا اور اس آیا مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی ہے اور صحابہ نے اس بات کو تسلیم بھی کیا ہے پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کی ہمت بڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ نے موت لکھی ہے جو موت کا وقت مقرر ہے وہ آ کر ہی رہے گا تم چاہے جہاں کہیں مرضی چلے جاؤ جو موت کا وقت مقرر ہے بالکل اسی وقت موت آئے گی لا يستأخرون ساعتا ولا يستقدمون موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے ایک گھڑی پہلے نہیں آ سکتی اور ایک گھڑی بعد نہیں آ سکتی جو وقت ہے اسی وقت آئے گی وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمام اعمال کی جزا جو ہے یہ نیت کے بل بوتے پہ ملتی ہے جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا ہم دے دیتے ہیں جو آخرت چاہتا ہے اسے ہم آخرت دے دیتے ہیں اور اللہ سے دنیا بھی مانگنی چاہیے آخرت بھی جیسا کہ دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ رب العزت سے کیا مانگتے ہیں ربنا آتی نا فل دنیا وفی الآخرت آخرت وقینا عذاب النار وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہماری دنیا بھی بہترین بنا دے اور آخرت بھی بہتر بنا دے جیسی نیت ہوگی ویسے اجر مل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے پھر مزید ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے اور ان سے میدان عہد میں جو غلطی ہو گئی تھی اس غلطی پر تنبی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بتایا ہے فرمایا ہے کہ پہلے جو نبی گزرے ہیں ان انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے رب والوں نے مجاہدین نے جب انبیاء سے مل کے کافروں سے جہاد کیا تو وہ کمزور نہیں پڑے زخم انہیں بھی آئے تھے تکالیف ان کو بھی آئیں تھیں انہوں نے ہمت نہیں ہاری ڈٹے رہے اور اللہ بھی صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ایک تو انہوں نے عملی طور پہ اپنے عمل کے ذریعے کام لیا کہ ڈٹے رہے کمزور نہیں پڑے دوسرا انہوں نے رب سے توفیق بھی مانگی اور ان ان کا کیا کہنا تھا کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا اور اے اللہ کافروں کے خلاف ہماری مدد کرنا جب انہوں نے یہ دو کام کیے ایک خود عملی طور پہ کر کے دکھایا دوسرا رب سے توفیق مانگی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فعطا اللہ ثواب دنیا و حسن ثواب الآخرہ پھر میں نے انہیں بہترین ثواب دنیا میں بھی دیا اور بہترین اجر ان کے لیے آخرت میں بھی ہوگا ان آیا مبارکہ میں بہت ساری مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے اگر ہم سوچیں ان آیات سے کیا عملی پہلو نکلتے ہیں تو بہت کچھ ہمیں ملے گا اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں آئیے ترجمہ سنتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما محمد اور نہیں ہے محمد اللہ مگر رسول ایک رسول ہی کا تحقیق خالت گزر چکے من قبل ہی آپ سے پہلے بھی الرسول کئی رسول آفی ماتا کیا پھر اگر وہ مر جائیں او یا کوتیلہ قتل کر دیے جائیں انقلب تم تو تم پھر جاؤ گے اللہ آکاب کم اپنی ایڑیوں پر وہی انقلب اور جو کوئی پھر جائے اللہ عقیبئی ہی اپنی ایڑیوں پر فلیں یزر اللہ شیا تو ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکے گا اللہ کو کچھ بھی اللہ کو کیا وسیجز اللہ اور اللہ جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو وما کان اور نہیں ہے ممکن کسی جان کے لیے انتموتا یہ کہ وہ مر جائے اللہ مگر بدن اللہ اللہ ہی کے حکم کے ساتھ کتاب جو لکھا ہوا ہے معجلہ ایک وقت مقرر ومن یورد اور جو کوئی چاہتا ہے ثواب دنیا دنیا کا بدلہ دنیا کا ثواب نوتی ہی تو ہم اسے دے دیتے ہیں منہا اسی میں سے وہ میری اور جو کوئی چاہتا ہے ثواب الخرت آخرت کا ثواب نوتی منہا تو ہم اسے بھی دے دیتے ہیں اس میں سے اوا ثنا شاکرین اور عنقریب ہم جزا دیں گے شکر گزاروں کو واقع من نبی اور کتنے ہی نبی تھے قاتلا لڑے معاہو ان کے ساتھ مل کے ربی یون کثیر بہت سے اللہ والے ربیون رب والے اللہ والے کثیر بہت زیادہ فما وہانو پھر نہ تو وہ سست ہوئے لیما اس وجہ سے جو اسابہم پہنچا انہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وما ضعفو اور نہ ہی وہ کمزور پڑے و اور نہ ہی وہ دبے و اللہ اور اللہ یحب الصابرین پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو وما کانا اور نہیں تھا قولہم ان کا قول اللہ مگر ان قالو یہی کہ انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا تو ہمیں بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہ و اسرافنا اور ہماری زیادتی فی امرینا ہمارے اپنے کام میں و ثبت اور ثابت رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو ون سرنا اور مدد فرما ہماری القوم الكافرین کافروں کی قوم پر فاتحم اللہ پھر اللہ نے دیا انہیں ثوابت دنیا دنیا کا بدلہ دنیا کا ثواب وہ حسن ثواب الآخرہ اور اچھا ثواب آخرت کا واللہ اور اللہ یحب المحسنین پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو وآخر آخر ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ